وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا और रिश्तेदारों کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو بیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرہ ہے اور اگر آپ کو اے نبی ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی آپ امید رکھتے ہیں تو بھی آپ کو چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دیں سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے سلا رحمی کا حکم ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کا حکم دے کر اب قرابت داروں کے ساتھ سلا رحمی کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں چنانچہ صحیح مسلم میں رسول اللہ کا فرمان ہے اپنی ماں سے سلوک کرو اور اپنے باپ سے پھر جو زیادہ قریب ہو اور پھر جو زیادہ قریب ہو صحیح بخاری نے صحیح مسلم اور مسند احمد کی ایک اور حدیث میں آپ کا فرمان ہے جو اپنے رزق کی اور اپنی عمر کی ترقی چاہتا ہو اسے سلا رحمی کرنی چاہیے بازار میں ہے اس آیت کے اترتے ہی رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر فدق عطا فرمایا اس حدیث کی صنعت صحیح نہیں اور واقعہ بھی کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا اس لیے کہ یہ آیت مکیہ ہے اور اس وقت تک باغ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں نہ تھا سات ہجری میں خیبر فتح ہوا تب باغ فدق آپ کے قبضے میں آیا بس یہ قصہ بند نہیں بیٹھتا مساکین اور مسافرین کی پوری تفسیر سورہ برآ میں گزر چکی یہاں دہرانے کی چندہ ضرورت نہیں اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کا حکم خرچ کا حکم کر کے پھر اسراف سے منع فرماتے ہیں نہ تو انسان کو کنجوش ہونا چاہیے نہ بالکل بے جا خرچ کرنے والا بلکہ اعتدال اختیار کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سور فرقان کی آیت نمبر سینسٹھ میں فرمایا ولدین یعنی ایماندار اپنے خرچ میں نہ تو حد سے گزرتے ہیں نہ بالکل ہاتھ روک لیتے ہیں پھر اسراف یعنی بے جا خرچ کرنے کی برائیاں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ شیطان جیسے ہیں تبذیر کہتے ہیں غیر حق میں خرچ کرنے کو اپنا کل مال بھی اگر اللہ کی راہ میں دے دے تو یہ تبذیر و اسراف نہیں اور غیر حق میں تھوڑا سا بھی دے تو یہ تبذیر ہے یہاں فرمان ہے کہ اسراف اور بیوقوفی اور اللہ کی اطاعت کے ترک اور نافرمانی کے ارتکاب کی وجہ سے مصرف لوگ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں شیطان میں یہ بدخصلت ہے کہ وہ رب کی نعمتوں کا ناشکرہ اللہ کی اطاعت کا تارک اللہ کی نافرمانی اور مخالفت کا عامل ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان قرابت داروں مسکینوں مسافروں میں سے کوئی بھی آپ سے اے نبی کچھ سوال کر بیٹھے اور اس وقت آپ کے ہاتھ تلے کچھ نہ ہو اور اس وجہ سے آپ کو ان سے منہ پھیر لینا پڑے تو بھی جواب نرم دیجئے کہ بھائی جب اللہ ہمیں دیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے حق کو نہ بھولیں گے وغیرہ